سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے روز عیدگاہ کی طرف جاتے تو حکم دیتے کہ برچھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑھا جائے بس آپ اس کی طرف نماز پڑھتے جبکہ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے آپ سفر میں اس چیز کا اہتمام کرتے تھے پھر عمرہ نے بھی اس سنت کا اہتمام کیا حدیث نمبر اٹھائیس سو اکاون مسند احمد